پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کیے دیتا ہے اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا